ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہم بن حضیفہ رضی اللہ عنہ کو زکاة کا عامل بنا کر بھیجا صدقے کے حساب میں ان کا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا تو ابو جہم رضی اللہ عنہ نے اس کو مارا اور زخمی کر دیا تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم بدلہ لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں اس اس قدر مال دیتے ہیں مگر وہ راضی نہ ہوئے آپ نے فرمایا چلو اس قدر لے لو وہ راضی نہ ہوئے آپ نے فرمایا اس اس قدر لے لو تو وہ راضی ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شام میں خطبہ دوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم لوگ راضی ہو گئے ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا بنو لئیس کے یہ لوگ میرے پاس قصاص کا مطالبہ لے کر آئے تھے تو میں نے انہیں اس اس قدر مال کی پیشکش کی ہے تو وہ راضی ہو گئے ہیں پھر آپ بنو لئی سے مخاطب ہوئے کیا تم رضامند ہو انہوں نے کہا نہیں اس پر مہاجرین بھی نہ اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان سے باز رکھا تو وہ رک گئے آپ نے ان لوگوں کو پھر بلایا اور مزید مال کی پیشکش کی اور ان سے پوچھا کیا تم راضی ہو انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا میں لوگوں کو خود انہیں تمہاری رضامندی کا بتاؤں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ان سے پوچھا کیا تم راضی ہو انہوں نے کہا ہاں ہم راضی ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چونتیس